بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا چیلنج دیتی مسکراہٹ اکساتی ہوئی مسکراہٹ بہت سی باتیں یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے اور تم ہی حیا کے کزن ہو جہان ایک دم ہنس پڑا بہارے کو حوصلہ ہوا اسے برا نہیں لگا وہ اسے ڈانٹے گا نہیں اس کو ذرا تقویت ملی صبر نہیں ہوا عائشے سے میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے اس نے ابھی بتا دیا وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن بہارے نے خفکی سے اسے دیکھا تھا اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے نہ غصہ تھا نہ محفوظ سی مسکراہٹ کسی کو نہیں پرومس مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل میز پہ دونوں ہتیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا بہارے نے اس بات میں سر ہلایا مجھے راز رکھنے آتے ہیں تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اس کے تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجوا دوں گا اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں وہ واپس سیدھا ہوا کدھر ہمارے ساتھ اس کا چہرہ چمک اٹھا نہیں بلکہ یہاں سے بہت دور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں اب ہم کبھی نہیں ملیں گے تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا مگر تم کہاں جا رہے ہو وہ پریشانی سے کہہ اٹھی جہاں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں عائشہ آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا اس لیے یہ سوال مت کرو کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتا دیا تھا اسے معلوم ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اسے راز رکھنے آتے ہیں وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا باہر گل باہر بھاگ کر آئی بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی وہ سانس رو کے یک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا وہ ایک کمرے کا منظر تھا نفاست سے بنا بیڈ کھڑکی کے آگے گرے پردے کیمرہ کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی کمرے نے اسے نہیں چوکایا تھا اس شخص نے چوکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا میں امید کرتا ہوں مادام آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا کس سے یقیناً حیا سے وہ سانس رو کے اسے دیکھے گئی میرا نام جہان سکندر احمد ہے بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میجر جہان سکندر احمد احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا ایسا نہیں ہے میں پنکی نہیں تھا بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے دم سادھے چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا میں ڈالی تھا یاد ہے تمہیں وہ ذرا سا مسکرایا تھا گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ وہ اسے نہیں جانتی تھی نہیں پہچانتی تھی ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو عبد الرحمان پاشا ہوٹل گرینڈ کا مالک ایک برا آدمی وہ گویا سانس لینے کے لیے رکا پھر نفی میں سر ہلایا میں برا آدمی نہیں ہوں نہ ہی کبھی تھا میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو مجھے خود ڈھونڈو مجھے ڈسکور کرو بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکی سو میں نے چاہا کہ میں تمہیں خود بتا دوں وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا تھا اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی وہ بالکل سانس روکے دم سادے اسے دیکھ رہی تھی یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا میرے پیشے کا بھی یہی تقاضا ہے اور میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو ان کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے اسی لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا ایک ٹریجر ہنٹ اور تم اسے حل کر لو گی یہ میں جانتا ہوں کب کرو گی تب میں کہاں ہوں گا زندہ بھی ہوں گا یا نہیں باہر ہوں گا یا پھر جیل میں میں نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لو گی جولائی کی گرمی میں ہی اس کے ہاتھ پیر برف بن رہے تھے وہ پل کے بالکل بھی نہیں جپک پا رہی تھی وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی ایسے جیسے اس نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو وہ واقعی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی جب تک انسان کسی دوسری کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہ بدل دیں تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا ہے پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو بات کے اختتام پر وہ مسکرایا تھا اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سوپ کرنا رائٹ یو ایڈیٹ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی سپہر تھی بادل ہر سو چھائے تھے سبز درخت سیاہ بادل سرمئی سڑک ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا وہ وہی کر رہا تھا مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا وہ مائگرین نہیں تھا مگر شدت ویسی ہی تھی وہ ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھیں جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی ایسے مواقع کم آتے تھے مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے تب اس کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا آج بھی نہیں تھا آج تو ممی نے کال کے اختتام پر تانا بھی دے دیا تھا جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو مجھے اب یہی لگا ہے ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا اسے کسی نے نہیں روکا البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا جس میں لگے بے حد بے شک قیمت سرویلنس آلات اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی مسز پارٹنر اسکرین پہ یہ نام جل بھج رہا تھا وہ عادتاً کبھی بھی نمبرز کو لوگوں کے اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی ہیلو اس نے فون کان سے لگایا پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی بہت سی عادات جو ان بارہ سالوں نے اسے دی تھی تم کہاں ہو میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں بس آ رہا ہوں اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے وہ اپنی اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا اس نے اندرونی جیب سے والٹ نکالا اسے کھولا اور اندر والٹ کے خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا مگر تصویر ایجنسی کا سے حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید چار چوکھٹوں کا نشان واضح تھا گارڈ کی تنی آئیبرو سیدھی ہوئیں ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تھا تو یہ عیش اسے بہت اچھے لگتے تھے لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا کتنے کیمرے تھے ان کا رخ کیا تھا ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو جائے تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لوبی میں ایک طرف لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ایک صوفے پہ ثانیہ بیٹھی تھی اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیص پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا گلے میں دوپٹہ گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی سانیہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی اس سے جونیئر تھی مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا وہ دو صوفے آمنے سامنے لگے تھے درمیان میں چھوٹی میز تھی جس پہ سانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی السلام علیکم کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر وعلیکم السلام فائن تھینکس زیادہ دن نہیں ہوئے کام سے آیا تھا مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا تعداد اس نے نہیں بتائی دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام اس نے بیٹھتے ہوئے آئیبرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا جہان نے ازباد میں سر ہلا دیا جتنا کر سکی کر دیا تمہاری معلومات ٹھیک تھی وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکیٹری کے بارے میں بتا رہی تھی جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکیٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں وہ بھی بہت جلد اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی یو نو واٹ وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں ویسے ان گاڑیوں کی تعداد قریباً ڈیڑھ سو ہے ایک سو چالیس اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کی تصایا سر ہلا کر رہ گئی وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی کیونکہ اس کو ایک جگہ یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اگر ان ڈیڑھ سو ایک سو چالیس گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑھے اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی سے ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں کراچی سے بھاگتے ہیں مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کے بارے میں باتیں کرتے رہے نام لیے بغیر بے ضرر سی باتیں پھر لمحے بھر کو جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدل دیا کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں اس نے سرسری سے پوچھا مگر وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے ہاں دو دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں اور تم کیا چاہتے ہو وہ پتلیاں سکیڑے بغور اسے دیکھ رہی تھی وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا مجھے نہیں معلوم بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ یا نبھاؤ یا چھوڑ دو بات کے اختتام پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا سانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان چھوڑ ہی تو نہیں سکتا ممی بہت ہرٹ ہوں گی ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں تو پھر نبھاؤ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے میں ان کے گھر جاؤں ان سے ملوں ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا دیکھو جہان دیکھو جہان انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے وہ بھی بھول چکے ہوں گے تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو اس سے یہ وہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی گویا سمجھا رہی تھی مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا میں کیوں ان کو دھوکہ دوں کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں دیکھو میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی کبھی نہیں کریں گے بات پھر وہی آ جائے گی کہ ممی ہٹ ہوں گی وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا یا شاید وہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں کیا مجبوریاں ہیں اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے مجھے یقین ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں گے جہاں نے نفی میں سر ہلایا لابی میں پس منظر میں دھیما سا بچتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلف ہو گیا تھا تم میرے ماموں کو نہیں جانتی وہ ذرا ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بے خبر کیوں رکھا اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا وغیرہ وغیرہ اپنے تمام رویے سب ترخت باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے اور نتیجہ ہوں گی میں ان کو مزید دکھی نہیں ہوتے دیکھ سکتا اب میں کیا کروں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی جہان اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہٹ کریں تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکیں اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو تم صرف اور صرف اپنے رویے کی صفائیاں دے رہے ہو اصل وجہ یہ نہیں ہے تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ اس نے سنجیدگی سے سانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا اصل وجہ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے نہیں میں انہیں نہیں قائل کر سکتا وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہو جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ دور کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتا نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ پیچھے کو ہوا آنکھوں کے سامنے ایک روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا انتاکیا کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا اور اس کی کمر پہ اوندھے منہ لادا گیا وہ وجود اس نے سر جھکایا ایسے کوئی بات نہیں ہے یہ اصل وجہ نہیں ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے قدرے خفگی سے کہتی وہ باہم میری مٹھیاں میز پہ رکھتی ہوئی آگے ہوئی تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بیزاری سے ہاتھ جھلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا ایسی ہی بات ہے تم اپنے احساس کمتری سے ابھی تک چھٹکارا نہیں پا سکے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا تانا دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے کم مون جہان اب اس چیز سے باہر نکل آؤ جہان نے جواب نہیں دیا وہ گردن ذرا سی موڑے دائیں طرف دیکھتا رہا مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ اتنا قابل آفیسر اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک پھر بھی اپنے اندر کے احساس کمتری سے تم نہیں لڑ سکے تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا سانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا لوبی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفوں پہ بیٹھ رہی تھیں ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسرے سیاہ میں سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال آگے کندھے پہ دائیں طرف کو ڈالے ہوئے تھے کافی خوبصورت تھی صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی جہان جی سانیہ نے اسے پکارا وہ ذرا چوک کر اس کی طرف متوجہ ہوا کیوں دیکھ رہے ہو اسے ایسے یہ پاکستان ہے وہ خجل ہوا نہ شرمندہ بلکہ دوبارہ ان لڑکیوں کو دیکھا سانیہ یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے او اچھا تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا ہم اچھی ہے تم نے بلایا ہے اسے نہیں میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہوں اس نے لالمی سے شانے اچکائے آر یو شیور یہ وہی ہے ہاں میں نے اس کی پکچر دیکھ رکھی ہے سانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی تھی کینڈی غالباً مرچ والی تھی اس کے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی لڑکی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی کیا وہ تمہیں پہچان لے گی معلوم نہیں میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں سو شاید نہیں وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا اتنی نزاکت اسے مایوسی ہوئی تھی یہ یہاں کیا کر رہی ہے وہ جیسے خود سے بولا تھا پتہ کروں سانیہ کے بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی وہ اٹھ گئی اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا یہ کہاں پڑتی ہے سانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شریعہ اینڈ لا ساتواں سیمسٹر ممی کی دی ہوئی معلومات اس اس نے جو کی دہرا دی کا نام ہے سانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھی سانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے چار کپ رکھے تھے وہ یقیناً عملے سے واقف تھی سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا سانیہ ٹرے اٹھائے ان دو لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لوبی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھی اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا وہ دونوں پلٹی تھیں اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا سانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لوبی کے قریب ہی بنے کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی سے اٹھ کر آئی ہے اس کیفے کے انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لوبی وہاں سے صاف نظر آتی ہے اور ان سے بات کر کے وہ فوراً واپس جہان کی طرف آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی جائے گی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا سیاہ لباس والی یہ چھمبے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں دیکھ رہا تھا دفتن اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا چیریٹی لنچ ہے کوئی اسی لیے آئی ہے سانیا ان کو بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی اس نے اس بات میں سر ہلایا غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کیا بات ہوئی وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے نہیں پہچانا پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں سو اس نے بتا دیا اچھی ہے ویسے اس نے جواب نہیں دیا وہ خاموشی سے بیٹھا رہا کچھ اسے برا لگا تھا پھر جاؤ گے آج اس کے گھر ہاں جاؤں گا اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا اس عجیب اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا خالی ہاتھ مت جانا کچھ لے کر جانا میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا خالی ہاتھ ہی جاؤں گا اچھا پھر کچھ خرید کے لے کے جانا اچھا امپریشن پڑے گا چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے سو اٹھتے ہوئے بولی وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا تم اپسٹ لگ رہے ہو نہیں بالکل نہیں وہ زبردستی مسکرایا تم سناؤ کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا چند سیشن مزید لگیں گے برن کافی زیادہ تھا بات کا رخ بدلنے پہ سانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی کچھ عرصے قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا وہ بے توجہی سے سنتا گیا اس کا ذہن وہی پیچھے تھا پھر جب سانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کی باتیں مسلسل گونج رہی تھی باہر نکل آؤ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں ہو رجحان اس چیز سے باہر نکل آؤ عذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا سانیہ غلط تھی ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی بکری مدھم مدھم سی تھی بوسفورس کا نیلا سمندر سمندری بغلے جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا یہ وہ سب تھے جو اس اس کے کے بچپن میں میں ساتھ ساتھ تھے دادا کا ان سب سے زیادہ اثر انگیز تھا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا شادی کے ساتھ برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد احمد شاہ کا اکلوتا پوتا دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہو گئے تھے وقت سے قبل ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی فوج سے باعزت طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تب ہی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا قدر سستا ہو رہا تھا جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں دادا نے تب ہی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی وہ خوش قسمتی کا دور تھا ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کیا وہ تب ہی پیدا ہوا تھا دادا کی گویا آدھی بیماری دور ہو گئی وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے باقی بچی آدھی بیماری کے بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث وہ استنبول نہ چھوڑ سکے اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کئی دہائیاں پڑی تھیں پاپا یعنی طیب بردگان مگر ترکی تب بھی خوبصورت تھا ابا واپس چلے گئے تھے مگر ممی دادا اور وہ ادھر ہی رہے دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے کچھ عرصے قبل کی خوشحالی روٹ گئی ابا کی تنخواہ پہ گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی تب ہی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے اور پھر نوکری کرتے دیکھا تب وہ بہت چھوٹا تھا وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کی معنی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھی پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھی مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی گھر سے جیسے قسمت ہی روٹ گئی تھی دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا مگر وہ کام پھر بھی کرتے رہتے تھے وہ محنت کرنے والے مضبوط ہاتھوں والے مشقت اٹھانے والے آدمی تھے بظاہر روبدار لگتے تھے مگر مگر بات کرنے میں اتنے مہربان اور شفیق جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک پہ جایا کرتے تھے وہ تھک جاتا دادا نہیں تھکتے تھے وہ بہت مضبوط بہت بہادر انسان تھے وہ اس کے آئیڈیل تھے اس کے ہیرو برا وقت کم نہیں ہوا بڑھتا گیا تو ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا انہیں بیچنا پڑ رہا تھا دادا ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا انہوں نے ملال سے اسے دیکھا مگر بولے تو آواز مضبوط تھی یہ گھر بہت بڑا ہے ہماری ضرورت سے بھی زیادہ اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے کیا ہم نیا گھر خریدیں گے نہیں بیٹا ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں مگر یہ بات تم اپنی ماں سے مت کرنا تم تو جانتے ہو یہ جان کر وہ غمگین ہوں گی کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے اس نے فوراً بات میں سر ہلایا جی دادا مجھے راز رکھنے آتے ہیں پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور وہ سمندر کنارے قدر خستہ حال جگہ پہ آ بسے یہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کم تر تھا کرائے کا گھر تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا بغلے ہر وقت وہاں پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑا کرتے تھے دادا کہتے تھے استنبول مسجدوں کا شہر ہے مگر جہان کو وہ ہمیشہ بغلوں کا شہر لگتا تھا اپنے گھر کی بالکنی سے وہ ان بغلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا شام میں وہاں بیٹھ کر وہ وہ وہ ان کو یوں شمار شمار کرتا جیسے لوگ تارے کرتے تھے تھک جاتا مگر بغلے ختم نہ ہوتے اب بھی صبح دادا کے ساتھ بوسفورس کنارے واک پہ جایا کرتا تھا وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے تھے جہان بغلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑتے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں اور تب تک نہ چلتے ہیں جب تک وہ ان کے ساتھ نہ آ ملتا آپ رکتے کیوں ہیں وہ تنک کر پوچھتا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے پیچھے نہ رہے وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی ممی اب کسی جگہ سے کپڑے مختلف قسم کی موتیوں کا کام سیکھتی تھیں ساتھ میں نوکری کرتی تھی ابا ان سے بھی لڑ پڑتے مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے بیکار رہنا یہ لفظ ان کے لغت میں نہیں تھا بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا اسے کام کی عادت پڑھتی گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں انہیں ہر وقت کام کرتے رہنا چاہیے فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو جیسا کہ اس کے ماموں لوگ وہ ان سے تبھی مل پاتا جب کبھی شاد و نادر وہ ترکی آتے وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے اس کے دونوں بڑے ماموں روبدار دبنگ اور مغرور سے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا کہ وہ بہت شہانہ قسم کے لوگ ہیں جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں اس نے ممی کو بڑے ماموں کے ساتھ سختی سے نفی میں سر ہلاتے جیسے انکار کرتے یا منع کرتے دیکھا ممی اس تفسار پہ کچھ نہ بتاتی دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے تھے مگر وہ نہیں لیتی کیوں وہ حیرت سے سوال کرتا جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہوتی ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے جیسے دادا تھے بہت عزت والے اور جیسی میری ممی تھیں محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے وہ آٹھ برس کا تھا جب ابا ایک روز ترکی آئے تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگ گئے تھے مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے البتہ اس بار اس نے پہلی دفعہ ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے وہ بہت ڈر گیا تھا ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھیں ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے تھے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا وہ چپ چاپ لیٹے تھے لحاف اوڑے چھت کو تکتے ان کا چہرہ پیلا سفید اور ستا ہوا تھا اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی دادا وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں انہوں نے کھانا کھایا ان کو کچھ چاہیے دادا ابا نام آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلائے گئے تمہیں پتا ہے جہان اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا مگر پتہ ہے جہان جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا تھا میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں ایک آنسو ان کی آنکھ سے پسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا میرے بیٹے میری بات یاد رکھنا جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے دن کے اختتام پہ فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اسے آج بھی یاد تھا دادا کے ہاتھ اس روز کپ کپا رہے تھے میرے بیٹے مجھ سے ایک وعدہ کرو گے اس نے اسبات میں سر ہلایا یہ تمہارا ملک نہیں ہے مگر تم اس کا کھا رہے ہو کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا اس نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم سے کچھ نہیں لیا اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے تم اسے اٹھا لینا پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ وہ دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا دادا بہت گرم ہو رہے تھے ان کا بستر بھی گرم تھا اس کی آنکھیں بند ہونے لگی وہ سو گیا صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے اس روز وہ بہت رویا تھا ممی بھی بہت روئی تھی اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے موت کی شکل اور حیت کیا تھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے دادا کے جسم کی طرح اس نے بہت بار ان کا ماتھا ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا تھا وہ برف ہو رہے تھے سرد اور ساکن اسی شام ایک سمندری بغلا ان کی بالکنی میں آ گرا تھا وہ زخمی تھا جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا وہ بھی سرد تھا سرد اور سخت یہی موت تھی ابا ان کے ساتھ نہیں تھے وہ کہاں تھے اسے نہیں معلوم تھا بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے وہیں ان کو دفنایا گیا وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے مگر ابا کا کوئی نام و نشان نہ تھا ممی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی تھی غم بہت سے تھے مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہے ہیں کیوں اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بند ہی رہے میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا مگر اسے یاد نہیں تھا اسے صرف دادا کی بات یاد تھی مامو کا گھر ممانیاں اور ان کے بچے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ان سے کم تر ہے وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا اسے یاد تھا وہ اس روز فرقان مامو کے کچن میں پانی لینے آیا تھا جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے میں فریج بند کر دے دیکھا نہیں مجھے انڈا ہی کھانا ہے سائمہ ممانی اس کو کر کر کر کے منانے کی کوشش رہی تھی مگر وہ بگڑے بگڑے انداز میں رہا تھا کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں میرے لیے انڈے کیوں نہیں بچے دفتن اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر بس کرو داور کوفتوں میں ڈال دیے تھے اسی لیے ختم ہو گئے میں منگوا دیتی ہوں ابھی نے پتہ نہیں اسے دیکھا تھا یا نہیں مگر وہ فوراً پلٹ گیا اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا انڈے تو کبھی بھی نہیں ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا ممی چپ ہو گئیں پھر انہوں نے اسے توس اور ساتھ کچھ اور لا دیا جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا وہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ لگتی تھی وہ واپس آئے تو چند روز بعد اببہ بھی آگئے وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی تھی ابا ہی بولتے رہتے تھے ممی خاموشی سے کام کیے جاتی اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا تھا پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا صرف ایک گھر ایک شہر نہیں انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے کسی سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ پریشان اور مسترب ہی دیکھا زیادہ عرصہ نہیں گزرا وہ دس برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگتے تھے اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا ان دنوں وہ انتاکیا میں تھے ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس میں دو کمرے ان کے پاس تھے ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھی وہ فصل کے دن تھے انتاکیا میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی فارم کی چھت پہ چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی وہ ایک دم اٹھ بیٹھا ممی ادھر نہیں تھی ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا وہ جانتا تھا پھر آواز کس کی تھی جیسے کوئی درد سے چلایا تھا آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی وہ فوراً بستر سے اترا وہ ڈرا نہیں وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کی بتی جلی ہوئی تھی جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا اندر کا منظر بہت بھیانک تھا کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھی جیسے بہت ڈھینگا مشتی کی گئی ہو ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے وہ خود بھی جیسے شاکڈ ہوئے سامنے فرش پہ دیکھ رہے تھے جہاں کوئی اوندھے منہ گرا ہوا تھا ابا اس نے پکارا جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف در آیا انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا یہ یہ میرے نہیں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا میں کیا کرتا بے ربط سی صفائیاں دیتے وہ آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش پہ اوندھے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا بلکہ نہیں وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندھے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پہ بہ رہا تھا جہان میری بات سنو میرے بیٹے ابا نے بہت بیچارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا ان کا میرے بیٹے کہنے کا انداز بالکل بھی دادا جیسا نہ تھا یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا میرے بیٹے تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے ٹھیک ہے اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اسبات میں سر ہلایا وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے تم کسی کو بتاؤ گے نہیں اپنی ماں کو بھی نہیں نہیں ابا مجھے راز رکھنے آتے ہیں اس نے خود کو کہتے سنا چلو پھر جلدی کرو اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے جانا ہے میں گھوڑا لاتا ہوں تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو اس نے فرمبرداری سے سر اسبات ملایا چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی اس کا خون جو دیوار پہ لگ گیا تھا اس نے صاف کیا تھا ممی کے ساتھ اب بھی وہ کر لے گا میں ابھی آتا ہوں ابا تیزی سے باہر نکل گئے اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئے جیسے دادا نہیں آئے تھے پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا مگر کام تو اسے کرنا تھا وہ بھاگ کر دو تین تولیہ لے آیا اور پنجوں کے بل پکے فرش پہ جھکا خون صاف کرنے لگا وہ باڑے کی گائے نہیں تھی وہ کوئی انسان تھا جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی مگر کام تو اسے کرنا تھا کچھ ثانیے کے بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگا پھر ناک اس اوندھے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچی اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگی تھی وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا پھر اس کے سینے پہ جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا اپنے سامنے ایک ناش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا اس نے سیاہ پینٹ سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی اس کا رنگ سرخ و سفید تھا وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا سیدھا کرنے پہ اس کی تھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر کو ہو گئی تو گردن پر پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے جہان نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا وہ گرم تھا دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں سخت نہیں اکڑا ہوا بھی نہیں وہ بہت نرم اور گرم تھا کیا وہ واقعی مر چکا تھا اسی اسنا میں ابا آ گئے وہ اب پہلے سے زیادہ سملے ہوئے لگ رہے تھے اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کر باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا اسے بمشکل گھوڑے پہ اوندھا لاد کر ابا نے باغ تھام لی وہ بھی ساتھ ہو لیا رات کا وقت تھا ہر سو سناٹا تھا محیب تاریخی ابا فارم کی پچھلی طرف وہاں بڑے سے کے وسط میں ایک فوارہ بنا تھا ابا دو بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے اس نے بھی بیلچا تھام لیا وہ ان کی مدد کرنے لگا کافی دیر بعد جب گھڑا کھود گیا تو ابا نے اس لاش کو بمشکل اتار کر گھڑے میں ڈالا ابا کیا یہ مر چکا ہے وہ متذبذب تھا تب تھا تبھی بول اٹھا انہوں نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا ہاں یہ مر چکا ہے نہ ساس ہے نہ دھڑکن یہ کون تھا ابا مٹی ڈالتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکے جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک پاک اسپائی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں جہان نے ازوات میں سر ہلایا وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پہ جمی تھی جس پہ اباپ مٹی گرا رہے تھے بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا پاک اسپائے پاکستانی جاسوس واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے تھوڑی ہی دیر بعد کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اوت کر آ گیا ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا مگر اسے یاد تھا دادا کہا کرتے تھے انسان جس جگہ پر جو کرتا ہے اس کا اثر وہ اس جگہ پہ چھوڑ جاتا ہے آثار ہمیشہ وہی رہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ سورہ یاسین میں لکھا ہے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں آثار کبھی نہیں مٹتے اس پاک اسپائی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ اس کمرے کے فرش پہ اور فوارے کے سنگ مرمر پہ نقش ہو چکے تھے اگلے تین روز وہ بخار میں پھوکتا رہا ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے فوارے کے ساتھ کچے سہن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آگے تھے مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے خوبصورت سحر انگیز سی آواز مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے وہ بہت مدھم مبہم سا کچھ کہتا تھا وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ کہ شاید وہ بتا رہا ہے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے وہ لوگ جلد ہی انتاکیا چھوڑ کر ادا نہ چلے آئے یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہو گئے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تب چار برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں مگر آرام سے تو وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے ممی ویسے ہی جاب کرتی البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے وہ پہلے سے زیادہ مسترب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہوتے ہیں کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں تب اسے وہ پاک اسپائے بہت یاد آیا کرتا تھا پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے ہوئے اس نے ان سے پوچھ ہی لیا ممی یہ پاک اسپائے کون ہوتا ہے ممی چند لمحے خاموش رہی پھر کہنے لگی بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کے راز چرایا کرتے ہیں مگر وہ کرتے کیا ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں بھیس بدل بدل کر وہ ہر جگہ پھرتے ہیں ان کا کوئی ایک نام یا شناخت نہیں ہوتی ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جاگیں اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں اور پھر ان کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ممی نے گہری سانس لے کر کہا جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے جان قربان کر دے تو شہید اعزازات صرف وردی والے کو ملتی ہے ان کے نام سے سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا وہ ان سنگ ہیرو ہوتا ہے بے نام و نشان خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا ہے اور اگر گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے عموماً کوئی نہیں آتا کیوں وہ حیران ہوا بیٹا یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک حکومت فوج ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے اون نہیں کرتا اگر پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑتا ہے اگر وہ راز اگل دے تو وہ غدار کہلاتا ہے اس لیے اسے یہ تک چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے کیونکہ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے پھر اگر اس پہ جاسوسی ثابت ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کر دی جاتی ہے یا کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا اس کی آنکھوں کے سامنے انتاکیا میں فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی بے نام و نشان قبر پھر تو اس کو کچھ بھی نہ ملا ممی بیٹا جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا دیار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی اس کے ملک میں اس کی فائل پہ ٹاپ سیکرٹ یا کلاسیفائڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی وہ یہ سب جانتے بوجھتے بھی خود کو اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے پتا ہے کیوں کیوں اس نے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے کیونکہ بیٹا جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی روح میں کہتی اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی بہت عرصے بعد جہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ آئی تھی اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے حاقان نے اس پر راہ چلتے فقرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہیں اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے اس نے حاقان کو کچھ بھی نہیں کہا مگر رات جب ممی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھکت رہے تھے وطنی کی سزا اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی تب اسے لگا وہ وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے اور چپراسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے سکندر شاہ غدار کے ورثہ حاضر ہوں اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا وہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی پہلے ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی مگر ان کے اخراجات اس کی پڑھائی ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا تھا رات میں کبھی کبھار وہ ممی کو لاؤنج میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھے تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھتا ان کے ہاتھ سوئی موتی کپڑے دھاگے اور کینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑتے جا رہے تھے تب وہ سوچتا تھا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے اور وہ انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے سکیں مگر وہ وقت قضا کی طرح دور چمکتا تو دکھائی دیتا لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر کر دیکھ رہی تھی ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھا ممی کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچا تھا ممی بے دلی سے مسکرا دی چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں میں تمہارے ابا کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے اس لیے زیور بیچ رہی ہوں مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان وہ اکثر دادا کو جہان سے یہ فقرہ کہتے سنتی تھی اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سرس بات میں ہلا دیا ممی نے زیور بیچ دیا کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسے کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور ان کے پیروں کے چھالے مٹ جائیں یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حاقان کے چچا کرامت کی ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا سو اس کو کام مل گیا اسے راز رکھنے آتے تھے سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی کرامت بے کی گاڑیوں کی ورک شاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں جہان کا کمرہ بالائی منزل پہ تھا اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورک شاپ دونوں دکھائی دیتی تھی ورک شاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو ورک شاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے آج ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جاتا تھا جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی تم ورک شاپ میں کام کرو اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ کبھی ان کاموں میں اتنے پیسے نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلایا کمائی نہ ہونے کے برابر تھی مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر میکینک بنے گا ممی خوب ہنسی ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تمہیں وہی بننا ہے لیکن اصل میں انسان کو وہی ہمیشہ بننا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ میکینک ہی بنے گا یہی اس کی منزل تھی پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا وہ پاک اسپائے اور اس کا روشن چہرہ تب اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ بھی اس جیسے ہی بنے لیکن پھر وہ ڈر جاتا معلوم نہیں کیوں اس کا یہ خوف یا عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا شاید تب جب اس نے فریحہ سے دشمنی مول لی فریحہ کرامت بے کی بھائی کی بیوی تھی دراز قد اسمارٹ خوبصورت سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بال اس کا لباس اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ناز و انداز سب میں ایک شہانہ سی جھلک ہوتی تھی وہ بہت مغرور بہت طرح دار سی تھی اس کا بیٹا حاقان بھی اتنا ہی مغرور اور نکچڑا تھا فریحہ کا شوہر ایکان معمولی صورت کا تھا جبکہ کرامت بے کافی وجیح تھے اسی لیے حاقان جو عمر میں جہان سے دو برس ہی بڑا تھا ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے آپس میں عربی بولا کرتے تھے ایک روز فریحہ ان کے اسکول آئی تو حاقان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا انتا مرہ جمیلہ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرہ جمیلہ بہت بہت بہت خوبصورت عورت کا کہتے ہیں اسے انتا بھی بھول گیا صرف مرہ جمیلہ ذہن پہ نقش رہ گیا بے حد حسین عورت مرہ جمیلہ جب ممی اپنے زیور بیچ رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے وہ اسے نہیں بیچیں گی کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی تم ہمیشہ یاد رکھنا میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گی اس لیے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی بھی بہت خوبصورت نہیں لگنی چاہیے سن لیا تم نے مگر فریحہ کافی خوبصورت تھی اسے بھی اچھی لگی لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرہ جمیلہ ہی کہہ دے حاقان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا تھا ورک شاپ پہ کام ختم کر کے وہ جدیسی میں کھیلتے علی کرامت حاکان اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ آ شریک ہوا تھا حاکان کو اعتراض تھا مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب دوسرے آدھے گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جہان کیوں نہیں اس کا اشارہ حاکان کی جانب تھا جو گزشتہ روز اسی طرح شامل ہوا تھا مجھ میں اور اس میں فرق ہے میں حاقان ایک اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد جہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند کھینچ کر اس کو دے ماری اس نے بر وقت سر نیچے کر لیا مگر پھر تن فن کرتے آگے بڑھا تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا وہ وہاں سے یوں بکھرے کہ حاقان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نقصیر پھوٹی تھی گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا اصل اذیت اس تانے کی تھی جو اسے دیا گیا تھا جیسے منہ پہ چابک دے مارا ہو وہ تکلیف بہت زیادہ تھی پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی اسے باپ کے خلاف نہیں بھرا بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے گنہ گار سے نہیں حاکان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون نہیں صاف کیا اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریحہ تن فن کرتی ان کے گھر آئی بلند آواز اور رونت سے اس کو بہت سی باتیں سنا کر گئی اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالت کرامت بے سے اچھے تھے اسے اسی پیسے کا غرور تھا یہی نہیں اس نے جا کر میونسپیلٹی والوں سے بھی بات کی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کا کہا جائے ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا وہ گھر پہ نہیں تھی ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے سو کمرے میں ہی تھے اس نے اکیلے فریحہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا میونسپیلٹی والی بات اسے علی نے بتائی اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا ابا کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو اب یہ گھر چھوڑنا پڑے گا اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی اب ان کو مزید تکلیف سہنی پڑے گی وہ بہت پریشان ہو گیا تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے بس ڈھونڈنا پڑتا ہے علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھیں وہ باہر کام سے آئی تھیں اور ابھی ابھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا اب وہ ٹیشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپ تھپ آ رہی تھی ان کا رنگ سیاہ تھا وہ مصری تھی مصری سیاہ فہم مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی ایسا نور تھا کہ وہ نگاہیں نہیں ہٹا سکا اس سے وہ بہت خوبصورت لگتی تھیں اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے ایک کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا یو آر مائی مرا جمیلا ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے یہ ان کو دے آئے گا ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے مگر وہ لڑکی تو نہ تھی وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھیں اپنی جیٹھانی فریحہ سے بالکل مختلف جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا